جو رب کے سامنے جھکنا سیکھ جاتی ہے اسے نہ کسی راکٹ سے ڈر لگتا ہے نہ میزائل سے ڈر لگتا ہے نہ وہ ٹینکوں سے گھبراتے ہیں نہ تیاروں سے خوف کھاتے ہیں جس طرح کسی عاشق سے کہا جائے کہ تو لیلا سے ڈرتا ہے یا لیلا کے لیے ترستا ہے اسی طرح علماء علماء حق ہمارا مسلمان شہادت کی موت کے لیے ترستا ہے شہادت کی موت کے لیے ترستا ہے ہمیں یہ بیڑے خرچ ہونے والے ہیں ہمیں کسی تیاروں سے ڈر نہیں لگتا تیاروں کا قبرستان ہم نے خوش میں بھی دیکھا ہے کندہار میں بھی دیکھا ہے جلال آباد میں بھی دیکھا ہے ہم جب رب کے لیے مرنا جان جاتے ہیں تو رب ہمیں زندگی دینے کا گر سکھا دیتے